جناب اکریمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں قریش پر ضرور چڑھائی کروں گا اللہ کی قسم میں قریش پر ضرور چڑھائی کروں گا اللہ کی قسم میں قریش پر ضرور چڑھائی کروں گا پھر فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا امام ابو دابود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو کئی ایک نے شریک سے انہوں نے سیماک سے انہوں نے اکریما سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند روایت کیا ہے ولید بن مسلم نے شریک سے روایت میں کہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی نہیں کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچاسی